حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے کامل نہیں ہے ابو صاحب نے کہا میں نے کہا اے ابو حریرہ میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا اے فارسی اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کہتے تھے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھے آدھ تقسیم کر دیا ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بندہ کہتا ہے ایاک ایاک نعبد و نستعین اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے ماں بین ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا بندہ کہتا ہے سروت المستقیم سروت علیہم غیر علیہم الضالین یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو اکیس